اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بہت سارے معجزات دیے لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے ان سے کہیں زیادہ معجزات عطا کیے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا جب تک وہ نبی دنیا میں زندہ رہے تب تک وہ موجودہ باقی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے سارے معجزات بھی ختم ہو گئے لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجودات عطا کیے ہیں ان میں بہت سارے موجودات ایسے ہیں کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے جن میں سب سے بڑا موجودہ قرآن پاک کا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے یہ ایسا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ دنیا اتنا عرصہ گزر گیا آج تک قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی دنیا کی کوئی طاقت بنا کر کے پیش کر نہیں سکی اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی اور محبت نصیب کرے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو معراج کرائی یہ معراج بھی عظیم ترین موجدات میں سے نبی علیہ السلاط اسلام جن نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کیا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور اعلان کیا وہ ابدو ماں کا وہ ابدو رب وط رکو ماں کا نیا بدو آبا کم اے لوگوں صرف ایک اللہ اپنے رب کی عبادت کرو وط رکو ماں کا نیا بدو آبا حکم تمہارا ہمارے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دو اتنا اعلان کرتے ہی مکے کے کفار طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے آپ کو بے انتہا ایزائیں دی آپ پر ایمان لانے والوں کو مارتے قتل کرتے باندھ دیتے آگ پر انہیں لٹایا جاتا نبی علیہ السلام بے انتہا تنگ تھے ان لوگوں سے یہاں تک کہ آپ پورے موسم حج میں جہاں جہاں حجاج ٹھہرے رہتے اور اسی طرح سے سو کے اکاد اور سو کے دل مجنڈا میں جہاں جہاں کے لوگ مارکیٹ میں آئے رہتے آپ برابر اکیلے جا کر کے اعلان کرتے قومی کئی ابل لے گا قومی ایب عرب کے آئے ہوئے لوگ دمے سے کون انسان ایسی ہمت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاں لے چلے تاکہ کہ میں اس کے یہاں جا کر کے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کا پیغام قوم کو پہنچاؤں نہ قومی قدم نہ میری قوم مکہ نے تو مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے سے منع کر رکھا ہے یہ تکلیفیں تھی آپ نے طائف کا سفر کیا طائف والوں نے بھی بڑی بد کی تھی یہاں تک کہ مکے والوں نے آپ کا بائی کاٹ کیا یہ بھی بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا اسی اسنا میں دو بڑے حادثے آپ کے ساتھ پیش آئے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا سہارا جو آپ کے چچا عبد ابو طالب تھے ان کا انتقال ہو گیا اب مکے کا ہر آدمی شیر بن گیا کیوں مکے والے جب بھی کوئی قدم اٹھاتے تو سب سے پہلے ان کا مقابلہ ابو طالب کرتے اپنے بھتیجے کے قریب کسی کو آنے نہ دیتے اسی طرح سے دوسرا بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ آپ کی بیوی ہر المومنین خدیجت خدیجے کبرا رضی اللہ تعالی انہا دنیا سے رخصت ہو گئی اسی لیے اس سال کو عام الحسن کہا گیا بڑے غم اور افسوس کا سال کہا جاتا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کے سامنے یہ ساری پریشانیاں تھیں اور اللہ رب العالمین کا نظام ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتے ہیں آپ نے فرمایا انا شدنا سے بلا ان اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو آزماتا ہے سم سروفل ام سل اس طرح سے جو انسان دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں رب العالمین نے فرمایا الناس ان یترا کیا کرما پڑھنے والوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کرما پڑھ کر کے اپنے آپ کو بتایا اعلان کی ہم مومن ہو گئے ہیں ان کے دعوی کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ہرگز نہیں جب وہ ایمان کا دعویٰ کرے گے تو انہیں آزمایا جائے گا طرح طرح کی آزمائش انہیں مبتلا کیا جائے گا نبی یہ سوراک شام کو آزمایا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بے انتہا عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا لیکن نبی علیہ سرات و سلام نے اور صحاب کرام نے صبر سے کام لیا تو یاد رکھو میرے دوستو پریشانیوں میں دین کی راہ میں جتنی بھی پریشانیاں آئے جتنی بھی آدمائشیں آتی ہیں اگر اس میں انسان صبر سے کام لے تو اللہ رب العالمین آئندہ آنے والی زندگی میں خیر و برکت اور اپنی نصرت کے دروازے کھول دیتے ہیں اسی لیے ربی علیہ سراط صاحب نے ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حنبل کی روایت بسند صحیح آپ نے اپنے آپ نے اپنے چچا داد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے عبداللہ یا غلام اعلم یا غلام اعلم ان فی الصبر علی ما تقرا خیرا کثیرا اعلم انم ان في الصبر الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وان وان وان النصر مع مع مع الفرج الكرب شبرا حرن کن صبر کروی ون اللہ مال اس میں آپ نے چار چیزوں کی بڑی اہم نصیحت کی آ فرمایا اے عبداللہ تم ہی اور قیامت تک آنے والے ہمارے تمام امتیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ الصبر تکرا جس دین کی راہ میں جو چیزیں دین کی راہ میں جو تمہیں آدمایا جاتا ہے دین کی راہ میں جو بھی پریشانیاں تم پر لاحق ہوتی ہیں اگر اس پر تم نے صبر کر لیا ان ان صبر صبر الام تکرا دین کی راہ میں تم پر جو آزمائشیں آتی ہیں اگر تم نے دین کی راہ میں آنے والی شریعت کی پابندی کرنے کی راہ میں جو مصیبتیں تمہارے سامنے پیش آتی ہیں اگر ان مصیبتوں پر تم نے صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ خیرن کثیرہ آگے چل کر کے تمہارے اوپر خیر اور ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں ہمارے اوپر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں یا آئی ہوئی ہیں یا آئندہ جو آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں صابر رکھے سب ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سب رقا دروازہ کھول دیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے تمام انبیاء رہی مسرا شام دعا مانگا کرتے تھے ربنا افرغ وہ اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین جہاں انبیاء علیہ نہیں شام اور ایمان والوں کے سامنے کوئی فتنہ فساد آیا تو سب سے پہلے دعا کرتے رب بنا صبرا سبرا اللہ ہم پر صبر کا دروازہ کھول دے وہ سب ہمارے قدموں کو جما دے ون سرخو مل کر فرین اور کافروں پر اللہ تعالی ہماری مدد فرما اور ہمیں ان پر غلبہ عطا کر یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین آپ نے فرمایا دین کی راہ میں کتنی بھی تمہیں تکلیف دی جائیں اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خیرن کثیرہ اللہ تعالیٰ بہت سارے خیر و برکت سے تمہیں نواز دے گا نمبر دو آپ نے ساتھ میں والم ان سرما سبری آپ نے فرمایا اے عبداللہ یاد رکھنا اور یہ میرا پیغام سب کو پہنچا دینا والم وانا صبر اللہ تعالی مدد کرتے ہیں لیکن مدد کرتے ہیں صبر کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں آفتوں اور بلاؤں آج اور مصیبتوں میں جب انسان صبر سے کام لیتا ہے اللہ کی ردا کے لیے صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ تب اس کی مدد کرتے ہیں اسی لیے رب العالمین نے اعلان کیا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو تم اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز کی پابندی کر کے جب تک انسان صبر نہیں کرتا اللہ تعالی کی مدد اسے حاصل نہیں ہوتی اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ تعالی دیتے ہیں نمبر 3 آپ نے ساتھ فرمایا اے عبداللہ وعلم ان الفرج مع الكرب دین کی راہ میں اگر دشواریاں آتی ہیں انسان ان دشواریوں کو جھیل لیتا ہے تبھی ان دشواریوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے عروج و ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھولتے ہیں آئی ہوئی آئی ہوئی آدمائشیں اور وقتی مصیبتوں پر اگر ہم نے صبر کیا اور یہ تکلیف چند دن کی ہے اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و امان اور راحت کا دروازہ کھول دیتے ہیں نمبر چار آپ نے بڑی پیاری نصیحت کی یاد رکھنا وہ انمال اسرے یوسرا ایک تنگی ایک پریشانی آئے گی اگر ایک پریشانی کو تم نے جھیل لیا اور اس پر صبر و سماعت قدمی سے کام لیا تو ایک مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ پچاس سو تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا یا ان نمال اسرے یسرا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اللہ کے رسول صبر علیہ وسلم نے جب صبر سے کام لیا پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی دل جوئی اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہ ترقی کا دروازہ کھولا جب آپ کے اوپر مصیبتیں آئی اور پریشانیاں آئی ہر قسم کے ہر قسم کے حالات کا آپ نے مقابلہ کیا لیکن آپ اپنے مشن میں دعوت و تبلیغ میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں خاموشی اختیار نہ تھی بلکہ ساری مصیبتوں کا ڈٹ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے رہے صبر و سب سے کام لیا تو رب العالمین نے آپ کی اسرا اور معراج کرائی ہے یہ اسرا اور معراج اللہ رب العالمین نے آج دنیا میں کسی نبی کو کسی پیغمبر کو وہ مقام و مرتبہ نہ آتا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسید فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام الى الاقصى فاخ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے نبی کو مکے سے اٹھایا رات کو مسجد اقسا تک پہنچایا اور پھر مسجد اقسا سے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی سیر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور صبح ہونے کے پہلے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پھر آپ کے گھر مکہ مکرمہ میں واپس لوٹا دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اسرا اور میراج جو ہم نے آپ کی کرائی ہے اس کا مقصد تھا ایک تو آپ کو تسلی دینا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ آگاہ کر دینا کہ اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچانے میں اگر کتنی بھی تکلیفیں آئے پریشانیاں آئیں اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں وہ ترقی کی راہ ہموار کر دیتا ہے جو کسی غیر کو نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر اور تحمل سے کام لے ہندی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میراج کا ایک وقت میراج کا ایک بڑا مقصد یہ بھی بیان کیا ہے فرمایا لینوری آجاتنا ہم نے اپنے نبی کو اسرا اور معراج اس لیے کرایا لین آ جاتینا تاکہ اپنے نبی کو بڑی بڑی آئے نشانیاں اپنی دکھلا دیں جو آج تک ہمارے نبی نے دیکھی نہیں تھی ما من بسر ربه الكبرى اے دنیا کے لوگوں قیامت تک آنے والوں یہ اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے ہم نے اپنے نبی کو جو نشانیاں اور علامتیں دکھلا دی ہیں اور جو تم کو انہوں نے آ کر کے بتا دیا اس کو سو فیصد سچا سمجھنا سمجھنا ما ماںل وما طغى ہمارے نبی کی نگاہوں نے خطا نہیں کیا ہمارے نبی کی سمجھ نے خطا نہیں کیا بلکہ اور آمین آیات رب اب بڑا بلکہ اسرا اور میراج میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے نبی دیکھ کر کے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کا فرما بردار بنائے اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اسرا اور معراج کرایا اس ماسما موقع پر بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے حوادث آپ نے دیکھے جن کے تفصیل کا واقعہ نہیں جن میں سے چند باتیں بڑی عبرت اور نصیحت کی آپ کے سامنے اشارہ کر دینا اور رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اسرا اور کھلائی تو معراج اور اسرا کے وہ سفر میں آپ نے بہت سارے جو عجائبات دیکھے تھے ان میں ایک بڑی عجیب بات یہ تھی اللہ نے آپ کو تمام انبیاء سے ملاقات کروائی آج تک مرے ہوئے لوگوں سے اس کائنات کا کوئی کوئی انسان ملاقات نہیں کر سکا صرف ہمارے آخری نبی ہیں جن کی ملاقات اللہ رب العالمین نے تمام گزرے ہوئے انبیاء سے کرائی اسی لیے مسد احمد بن حمبل اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت حضرت ابراہیم علیہ سلاط و سلام سے بڑی عبرت کی جو چیز ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین جب ہم کو لے کر کے چلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی ہم نے سلام کیا جبرائیل امین سے پوچھا یا جبرائیل مما کھا یہ نوجوان تمہارے ساتھ جو جا رہا ہے جس کو لے کے جا رہے ہو کون ہے تو ابراہیم جبرائیل نے کہا اے ابراہیم یہ آپ کے بیٹے محمد ابن اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہے جیسے ابراہیم خلیل نے سنا ہم نے جس کے حق میں دعا مانگی تھی اے وہی نبی ہے اور وہی پیغمبر محمد ابن عبد اللہ ہے جو مکے کے اندر پیدا ہوا ہے فوراً انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ من اکرے کا منی السلام یہاں سے واپس جانا تو آپ اپنے امتیوں کو میرا سلام پہنچا دینا یہ اس امت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قیامت تک آنے والے ان امتیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو اپنا سلام بھیج رہے ہیں سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ کہا ایک پیغام میری طرف سے اپنی امت کو اور پہنچا دینا وہ کیا ہے وہ آخری واخبرهم ان جنت الماء وانها طوربت یہاں سے جانے کے بعد اپنے امتیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے امتیوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے بڑی اچھی زمین ہے زراعت کے لیے بالکل تیار کی ہوئی ہے اس میں نہ کھاد ڈالنا ہے نہ اس کی جتائی کرنا ہے نہ پانی ڈال کر کے تیار کرنا ہے آپ کے امتوں کے لیے جو جنت اللہ نے تیار کی ہے وہ جنت کی مٹی بالکل تیار ہے اب بتل ماں اور جو پانی اس جنت میں رکھا گیا ہے پانی بھی بڑا میٹھا اور شریف ذرا بڑا زرخیز ہے لیکن بات یہ ہے وہ اللہ کی آن اللہ نے جنت کو ویسے چٹیل میدان رکھنا ہے ام اپنے امتیوں کو جا کر کے میرا پیدا پہنچائے اس زرخیز زمین اور میٹھے شیری پانی والی زمین کو آباد کریں اللہ نے جنت تو دے دیا ہے لیکن جنت کی زمین ویران ہے اب آپ کے امتوں کا کام ہے کہ اس کو آباد کریں اور جنت کے زمین بڑی زرخیز ہے اس کو چمن بنانا اس کو گارڈن بنانا اور اس کو ہرا بھرا ایک بہترین منظر کشی کرنا یہ آپ کے امتوں کا کام ہے اور میرا یہ پیغام پہنچا لیکن سب سے زیادہ آپ کا امتی اپنی جنت کو اگر ہرا بھرا بہترین قسم کا گارڈن اور چمن بنا سکتا ہے تو سب سے بہترین درخت جو لگائے جاتے ہیں سب سے زیادہ اس زمین کو جو آباد کرنے والی چیزیں ہیں وہ چار کلمات ہیں اس لیے اپنے امت کو کہیں خوب عبادت سے ان کلمات کو پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا واللہ اکبر لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے ساتھ رمایا یہ چار کلمات ہیں اے ہمارے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے میرا سلام کہیں اور انہیں میرا پیغام پہنچا دے کہ زمین اگر جنت کی زمین کو سرد شاداب کرنا ہے اور گارڈن اور چمن بنانا ہے تو اس کے اس کے درخت ہیں پودے جو لگیں گے سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنا زیادہ آپ کی یہ کلمات پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے جنت میں درخت ان کے لیے تیار کریں گے لیکن افسوس افسوس آج گانے تو ہمیں یاد ہیں لیکن یہ سبحان اللہ الحمد کہنے کی موقع موقع نہیں لگا سکتا ہاں، ہمارے لیے اللہ نے ساری سہولتیں مہیا کی ہیں غیبت چگلی سے ہماری زبان فاضل نہیں رہتی گالی گلوچ اور فضول باتوں سے ہماری زبان ہاں، خالی نہیں رہتی یہ کلمات ہم سب پڑھیں گے اور ہماری جنت کا یہ زمینیں پودوں کے ذریعے آباد کب کی جائیں گی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دھرو اور ان کلمات کا خوب زیادہ اہتمام کرو سبحان اللہ وہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہی ہیں یہ صحیح مسلموں کی ریہد بستی میں موسا کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی موسا کلیم اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائی موسا اللہ نے میری امت کو پچاس وقت کی نماز عطا کیا ہے آپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھا اس کائنات میں سب سے بڑی عبادت جہاں انسان کی آنکھ بھی انسان کی زبان بھی انسان کا دل و دماغ بھی انسان کے ہاتھ پیر بھی جس میں جس عبادت میں مجبور ہوتے ہیں وہ ایک نماز کی عبادت ہے انسان دنیا کی ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن کوئی ایک چیز مجبور ہوتی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں صرف آپ کا ہاتھ مجبور ہوتا ہے لیکن ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز مشغول نہیں لیکن اللہ اکبر ذرا غور کرو آپ روزہ رکھتی ہیں صرف آپ کا پیٹ اور اور آپ کا منہ مشغول رہتا ہے عبادت میں لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے آنا ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے اس لیے آپ کو بڑی خوشی ہوئی پوچھا میرے رب نے تو ہماری امت کے لیے پچاس وقت کی نماز عطا کیا ہے موسا کلیم اللہ نے کہا یا محمد ارجے الرب کا کامت علاج او کما کلا کما کالا رہے گا موسا رہے ترا سامنے اپنے تجربات کی روشنی میں جو اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے تجربہ کیا تھا اپنی امت کے ساتھ اس کی روشنی میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یہ ہے آپ رب کے پاس جائیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ذرا کم کر دے کیونکہ یہ پچاس وقت کی نماز کو نہ امت ارادی کا آپ کے امتی پچاس وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر سکیں گے نبی فراز خان موسا کلیم اللہ کے مشورے سے بار بار آتے رہے ہر سفر میں ہر مرتبہ پانچ وقت کی نماز پر کم کرتا اللہ تعالیٰ یہاں تک تھی پچاس میں سے اس قدر موسا کلیم اللہ نے مشورہ دے کر کے نبی احساس خان کو لوٹایا کہ پچاس میں سے پانچ پانچ ہر مرتبہ معاف کرتے ہوئے اللہ نے پینتالیس وقت کی نماز کو معاف کر دیا دیا جب آخری مرتبہ صرف پانچ وقت کی نماز باقی رہ گئی جب واپس آ رہے تھے تو موسا کلیم اللہ نے کہا ہاں، کیا ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی اللہ نے صرف پانچ وقت کی نماز ہم پر ہماری امت پر باقی رکھی لیکن موسا کلیم اللہ نے کہا نہیں اور جاؤ اور ذرا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو تاکہ نماز اور کم کر دے لیکن اللہ کے رسول نے جواب دیا میرے بھائی موسا اب مجھے شرم آتی ہے جاتے ہی کیوں میرے رب نے میری امت پر اتنا فضل و کرم کیا کہ پچاس وقت کی نماز فرض کیا اور کم کراتے کراتے پڑھنے میں پانچ وقت کی باقی رکھا اور پینتالیس وقتوں کو معاف کر دیا میرے رب نے معاف کرتے ہی جائیے نخم سن ہن نخم سن جائیے ہم نے پڑھنے میں معاف کیا ہے لیکن اجر و ثواب میں میں نے کمی نہیں کیا ہے ہاں، آپ کی امت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی لیکن ہمارے ہاں میں پچاس وقت کی آئے گی اس امت پر رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو اتنا کرم کیا لیکن اس کے باوجود یہ ناشکری قوم جو ہے اللہ کے نبی کی ناشکری امت جو ہے ناشکری کرنے والے لوگوں کو ذرا دیکھو اور پانچ وقت کی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف ہفتے میں چلا آیا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ارے بھائیوں ذرا سوچو رب نے کتنا کرم کیا کہ پچاس دس وقت سے اللہ نے گھٹا کر کے تو پانچ وقت کر دیا اس پر بھی ہمیں کی پابندی کرنا بھاری آتی ہے کوئی حجرے میں سویا ہے کوئی صرف جمعے کو آیا کرتا ہے کوئی صرف دو وقت کی نماز پڑھ لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اکول اکول ہارا واسطر اللہ من کل دمبی واتوب بول الحمد للہ وقفا وسلام العباد ہلدی ام آباد نبی علیہ شام کو جو اس سفر میں بڑے واقعات پیش آئے ان میں سے تیسرا بارہ واقعہ ہے آپ فرماتے ہیں سن نبی داؤد کی روایت کہ آپ فرماتے ہیں مرر تو لئی لتا اور جبھی والی رات میں ہمیں ایک ایسے علاقے میں لے جایا گیا مرر تو دیتا ہوں بھی مرر تو بے قوم لہم ادفار یخ میں سون وجوہ ہوں رہوں اور فرمایا لوگ لوگوں میراج والی رات میں ہمیں ایک ایسے علاقے میں لے جایا گیا جب ہمیں لے کر کے گئے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ناخون شورے اور چاقو کے مانند بڑے بڑے ہیں اور وہ بھی کوئی لوہے یا ایسی دھات کے نہیں جو جو مڑ جائیں بلکہ سخت قسم کے ہم نے دیکھا وہ پیتھل کے پیتھل کے بڑے مضبوط لمبے لمبے ناخون ہیں ان کے ناخون کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوئی اتنے میں میری نگاہ ہوئی کہ وہ سارے لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور وہ بات اپنے اپنے ناخون سے اپنے جسم کو اپنے چہرے کو گوشت کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اس قدر وہ میں نے دیکھا ان کی ساری محنت ساری توجہ ساری ختو کا بھی اپنے بڑے بڑے ناخونوں سے جو چورے اور چاقو کے مانند دھار ہیں تیز دھار والے ہیں اپنے چہرے اور اپنے سینے کے دوست کو کاٹ رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں میں گھبرا گیا میں نے پوچھا ماں بالو ہاں یا آج رہی اے جب امیر بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں آخر کیوں ان کے ناخون لوہے اور تابے کے تلوار کے مانند اتنے لمبے نوکینے تیز دھار ہے اور تو کسی اور کو قتل کرنے کے بجائے اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جبرائیل امین نے کہا یا محمد ہاں الا اللہ دینا یا کلون الحو منا سے وہ کرون سیا د یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو لوگی بت کر کے لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یہ جیبت کرنے والے امتی آپ کے ہیں اور اپنے بھائیوں کی بے عزتی اور توہین کیا کرتے تھے یہ عزتیں لوٹنے والے بے عزت کرنے والے مذاق اڑانے والے اور جیبت چگلی کرنے والے ہیں اور انہیں قیامت تک یہی سزا دی جاتی رہے گی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جیوت چگلی سے بچائے سکما شکایت سے بچائے نبی سامنے ساتھ نماتے ہیں قیامت کے دن ان سے جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی جیبت اور خوری کر رہے ہیں ان کے سامنے گندے قسم کا گوشت لا کے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کر کے کھایا تھا اسی طرح سے یہ گندا گوشت کھاتا رہے میرے بھائیوں رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اس طرح میں ان اس تم لوگ بدگمان سے بچو جی نہ کرو جاسوسی نہ کرو جیبت کرنا ایسا بدترین گنا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا اور اس کی جیبت کرنا یہ دونوں ایک جیسا ہے نبی علیہ شام نے یہ بہت سارے منادر دیکھے لیکن یہ میرے بھائی کو یاد رکھو یہ اسرا اور میرا داستان سننا آپ سے محبت کرنا اور آپ سے طرح طرح کے محبت کے دعوے کرنا یہ اس وقت تک نجات نہیں دلائے گے جب تک کہ ان دعووں کے ساتھ نبی کی اطاعت اور اجتباع ہم نہ کر لیں ولدی رام بھی وتبا سرو ہو و سرو ہو وہ تب نور اللہ حمل مفل تم میرے بھائیوں نبی کے اطاعت کی کوشش کرو فنا پانے کے لیے اللہ نے چار چیزیں بیان کی فرمایا نبی پر ایمان رکھنا نبی کے اطاعت کرنا نبی کی عزت کرنا اور نبی کی مدد کرنا وہ تب نور البی ان سے اور جو قرآن نبی لے کر کے آئے ہیں اس قرآن پر عمل کرنا اللہ نے فرمایا یہ چاروں چیزیں جس انسان نے اپنایا اللہ فرماتے ہیں الا ایک حمل یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے بنائے بنائے متو سنت جو کہتے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے مسلمانوں کو تمام بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے ہر ہر بیمار کو شفا کلی عطا فرما ہر مقروض کے قرض کو ادا کرا دے ہر پریشان حال بھائی کی پریشانی کو دور کر دے ارحا عالمین دنیا کے تمام مسلم ممالک کو امان کا اور سلامتی کا گہوارا بنا دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور آفیت میں رکھے اس بلد کو بلد امین بنا دے عالمین ہمارے ذمہ داروں کو ہمارے بڑوں کو ہمیشہ نیک کام کی توفیق نصیب فرما جو امت کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے ملک کے لیے خیر و برکت کا ہو جس میں آپ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما ہر ایسے کام سے اللہ اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو ملک کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے دین کے لیے نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور ہمیشہ انہیں نیک امال کے توفیق نصیب فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ تذكرون واذكروا الله اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر